گرفتاری کے ابتدائی ایام فوجیوں کے اس فخریہ جلسے کے بعد ہم دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا میرے بارے میں چونکہ ابھی تک آرمی کو معلومات حاصل نہیں تھیں اس لیے زور کی نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی جمعہ کے دن گرفتاری کے بعد بہارت یا یا غلامی یہ میری پہلی نماز تھی جبکہ قید کی حالت میں آخری نماز بائیس رمضان المبارک چودہ سو بیس ہجری جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز تھی جو میں نے کوٹ بھلوال جیل میں جموں کی بیرک نمبر اٹھارہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باجماعت ادا کی تھی اور اسی جمعہ کے دن زہر کی نماز بندہ نے افغانستان میں بحالت آزادی ادا کرنے کی شہادت حاصل کی تھی عام طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے لیکن بندہ مسافرت اور اسارت کی وجہ سے طویل عرصے تک جمعہ کے دن زہر کی نماز ادا کرتا رہا مالک کی مرضی جس حال میں رکھے بندے کو ہر حال میں راضی رہنا چاہیے گرفتاری کے پہلے دن مغرب تک غیر یقینی اور بے چینی کی حالت برقرار رہی مغرب کے بعد بندہ کو ایک کمرے میں لے جا کر چھت کے ساتھ قریباً لٹکا دیا گیا اور بجلی کے کرنٹ سے اس مرحلے کا آغاز ہو گیا جو تقریباً ایک سال تک وقتاً فوقتاً جاری رہا یہ شعبان کی انتیس اور فروری کی گیارہ تاریخ تھی اور بندہ کو زندگی کا وہ تجربہ حاصل ہو رہا تھا جس کا تذکرہ کتابوں میں تو پڑھا رہا لیکن اپنے اوپر یہ سب کچھ بیتے گا ایسا کبھی بھی نہیں سوچا تھا وہ رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی دشمن کو میرے متعلق یہ معلومات حاصل ہو چکی تھیں کہ میرا جہاد اور مجاہدین کے ساتھ تعلق ہے اگلی صبح میں نے اندازے سے رمضان المبارک کے پہلے روزے کی نیت کر لی لیکن جب ہمیں اس کیمپ سے دوسری جگہ منتقل کرنے سے پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس قانونی چیک اپ کے لیے لایا گیا تو وہ ڈاکٹر مسلمان تھا اس نے خبر دی کہ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا اس لیے روزہ کل ہوگا ہمارے پاس اس خبر کو ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا ہماری گرفتاری کا پہلا رمضان ابھی ایک دن کے فاصلے پر تھا اور ہم دونوں کو ایک ٹرک میں ڈال کر زنجیروں سے اچھی طرح باندھ کر ایک دوسرے کیمپ لے جایا جا رہا تھا کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم ایک بڑے فوجی کیمپ میں پہنچ گئے یہاں پہنچ کر ہمیں ایک دوسرے سے الگ کر دیا گیا ابتدائی تشدد کے بعد جو انڈیا کے ہر نئے کیمپ اور جیل کا لازمہ ہے ایک قدرے کشادہ کمرے میں مجھے بند کر دیا گیا بعد میں معلوم ہوا کہ یہ انڈیا کا مایا ناز فوجی کیمپ ہے جو شریف آباد بٹگام میں واقع ہے یہاں ہیلی کاپٹروں اور جنگی ہوائی جہازوں کے اڈے بھی ہیں اور کشمیر پر بھارتی تسلط کے لیے اس کیمپ کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی جیسی ہے تحریک کشمیر میں گرفتار ہونے والے اہم مجاہدین کو اس کیمپ میں لایا جاتا رہا ہے ان میں سے بعض مجاہدین کو اسی کیمپ میں شہید کر دیا گیا جبکہ بعض اپنی آنکھوں اور دیگر اعضاء سے محروم کر دیے گئے اس کیمپ میں قید رکھنے کے دنوں میں اس بات کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے کہ اس مجاہد کو مار دیا جائے یا بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کر کے اس کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے انڈیا پر چونکہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر بدنام کرنے کا ایک جنون سوار ہے اور اس جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ بعض بڑے نقصانات بھی برداشت کر جاتا ہے چنانچہ اس کیمپ میں جتنے بھی پاکستانی مجاہدین کو لایا گیا انہیں چند دن کے تشدد اور تفتیش کے بعد ذرائع ابلاغ کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ پاکستان کے خلاف مؤثر پروپیگنڈا کیا جا سکے ہمیں گیارہ دن تک اس کیمپ میں رکھا گیا اس دوران کئی بڑے عجیب واقعات پیش آئے جن میں سے صرف دو واقعات کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے نمبر ایک گرفتاری کے وقت بندہ کی جیب میں دیگر سامان کے علاوہ ایک چھوٹی سی پرچی بھی تھی جس پر اردو میں دہلی کے اس مکان کا پتہ لکھا ہوا تھا جس میں کئی مجاہدین مقیم تھے کھندرو کیمپ میں میری جیب کا سارا سامان نکال لیا گیا تھا چنانچہ بندہ اس بات پر بے حد پریشان تھا کہ اگر دشمنوں نے اس پرچی کو پڑھ لیا تو کئی مجاہدین گرفتار ہو جائیں گے مجاہدین کی گرفتاری کا خیال بار بار دل کو تڑپاتا تھا اور بے حد صدمے میں مبتلا کرتا تھا شریف آباد کیمپ کی پہلی رات جب انڈین آرمی کے ایک میجر نے بندہ کی تفتیش شروع کی تو اس نے ایک کپڑے کے رومال میں سے وہ سارا سامان جو میری جیب سے نکالا گیا تھا میز پر رکھ دیا میں نے دیکھا کہ پاسپورٹ رقم بورڈنگ کارڈ اور ٹکٹ کے ساتھ وہ چھوٹی سی پرچی بھی میز پر موجود ہے دوران گفتگو وہ میجر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے حد متاثر ہو گیا اور اس نے تفتیش میں کافی نرمی شروع کر دی آرمی کا ایک صوبے دار دو تفتیش کے دوران تشدد کے لیے معمور تھا کمرے سے باہر بھیج دیا گیا اور یوں اللہ تعالیٰ کی نصرت کا مشاہدہ کھلی آنکھوں سے ہونے لگا تفتیش کے دوران اس نے میز پر رکھے ہوئے سامان میں سے ایک ایک چیز اٹھا کر اس کے بارے میں سوالات کیے بندہ نے کافی حد تک درست جوابات دیے جس سے وہ اور زیادہ متاثر ہو گیا اسی اسنا میں اس نے وہ چھوٹی پرچی اٹھائی اور پوچھا یہ کیا ہے سوال سنتے ہی بندہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے اپنی حالت پر قابو پا کر اسے کہا مجھے یہ پرچی دکھائیں تاکہ اسے پہچان سکوں اس نے بلا توقف پرچی میرے حوالے کر دی میں نے کافی دیر تک پرچی کو دیکھنے کے بعد اسے اچھی طرح مروڑ دیا اور کہا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ کہہ کر میں نے وہ پرچی نیچے پھینک دی اللہ تعالیٰ نے اس افسر پر ایسا روب ڈالا کہ اس نے میری بات کی تردید نہیں کی البتہ زمین سے پرچی اٹھا کر واپس میز پر رکھ دی اس واقعے کے چھ سات دن بعد وہ آفیسر اپنے ایک بڑے افسر کے ساتھ غصے میں آگ بگولا ہو کر میرے کمرے میں داخل ہوا اس وقت اس کے ہاتھ میں وہی پرچی تھی اس نے آتے ہی غصے میں کہا ہم نے تمہیں شریف آدمی سمجھا تھا لیکن تم تو بہت خطرناک خطرناک آدمی ہو تم نے ہمیں اس پرچی کے بارے میں دھوکے میں رکھا اب ہم تمہیں گولی مار کر دریا میں پھینک دیں گے اس کے بعد ان دونوں نے ڈنڈوں مکوں اور تھپڑوں سے خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالی اور پھر گالیاں دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے دراصل ہوا یہ کہ ابتدائی تفتیش کے چھ سات دن بعد کسی اردو جاننے والے انڈین اہلکار نے یہ پرچی پڑھ لی اور تفتیشی افسروں کو بتایا کہ اس پرچی پر دہلی کے ایک مکان کا پتہ لکھا ہے یہ بات معلوم ہوتے ہی دہلی میں اطلاع کی گئی اور اس مکان پر چھاپہ مارا گیا لیکن مجاہدین تو بہت پہلے اس مکان کو چھوڑ کر جا چکے تھے چنانچہ انڈین گورنمنٹ کے ہاتھ کچھ بھی نہ لگا لیکن اگر خدا نخواستہ گرفتاری کے فوراً بعد یہ پرچی پڑھ لی جاتی تو مجاہدین کو کافی نقصان ہو سکتا تھا کیونکہ ہماری گرفتاری کی خبر بہت دیر سے دہلی پہنچی تھی نمبر دو اسی فوجی کیمپ میں گیارہ روزہ اسارت کے دوران وہ واقعہ بھی پیش آیا جس کا تذکرہ بندہ نے چند ہفتے قبل ضرب مومن کے لیے لکھے گئے ایک کالم میں کیا ہے اس کالم کا عنوان ہے مشرقوں سے آزادی کا راستہ لیجئے کند مقرر کے طور پر اسے ملاحظہ فرمائیے مشرقوں سے آزادی کا راستہ وہ ناٹے قد خشکشی داڑھی سیاہ رنگت اور مکروح خد و خال والا ایک فوجی میجر تھا اس کی شکل اور سراپا اب تک میری نظروں کے سامنے ہے وہ غالباً انڈین آرمی کے کسی خفیہ شعبے کا اہلکار تھا اس لیے ہمیشہ سول کپڑوں میں آیا کرتا تھا بات بات پر غریض گالیاں بکنا ہر وقت تشدد کے لیے پر تولنا اور دوران گفتگو متکبرانہ پہلو بدلنا اس کی عادت بن چکی تھی ابتدا میں خالی ہاتھ آتا تھا اور تشدد کے لیے لاٹھی وغیرہ بعد میں منگواتا تھا لیکن پھر کرنٹ دینے والا ایک برقی آلہ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا پلاسٹک کے اس دو فٹ لمبے ڈنڈے کے ایک سرے پر لوہے کا دو شاخہ تھا بٹن دبانے سے اس میں کرنٹ آ جاتا تھا اور ہلکے ہلکے شعلے نکلتے تھے اس آلے کے ذریعے وہ مجاہدین کو اذیت پہنچاتا تھا گرفتاری کے بعد وہ مجھے کئی بار ملا اور ہر بعد اس نے اپنی استطاعت کے مطابق خوب ستایا اور دل کھول کر اذیت پہنچائی میں بھی اس کے لیے جھولی پھیلا کر دعائیں کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس موزی سانپ کے شر سے پناہ مانگتا تھا گرفتاری کے بعد جب مجھے برادر محترم کمانڈر حافظ سجاد خان شہید رحمہ اللہ کے ہمراہ شریف آباد بٹگام مقبوضہ کشمیر کے ایک فوجی کیمپ میں منتقل کیا گیا تو وہاں تیسرے چوتھے دن اس ظالم اور بزدل آفیسر نے مجھے پوچھ تاچھ کی اور پہلے دن ہی گالیوں اور تشدد میں دوسرے آفیسروں سے سبقت لے گیا اس تکلیف دہ ملاقات کے بعد ہفتے دو ہفتے میں اس کا ایک آدھ چکر لگتا تھا اور اس کا رویہ پہلے سے کہیں زیادہ سخت ہوتا تھا اپنے برقی آلے اور لکڑی کے ڈنڈے سے تشدد کرتے ہوئے جب اس کے دل کا مشرکانہ بغض تشفی نہ پاتا تو وہ بے دریغ اپنے ہاتھوں کا استعمال شروع کر دیتا تھا بادامی باغ کے عقوبت خانے میں اس نے سجاد شہید رحمہ اللہ کو میرے سامنے اپنے خبیص اور ناپاک ہاتھوں سے تھپڑ مارے تھے ہم دونوں پر اس ہتک امیز آخری تشدد کے بعد وہ بادامی باغ کے بم دھماکے میں مارا گیا اس کی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں ملے اور یوں ہم نے ایک اصلی ہندو اور کالے سانپ سے نجات پائی کاش ہندوؤں کے اصلی اور مکرو چہروں کو سمجھ لیا جائے اور اس غلامی پر فخر کرنے کی بجائے اس ناپاک نجس مردود ظالم دھوکے باز اور مکار و بزدل قوم سے آزادی حاصل کی جائے ورنہ مشرقوں کی غلامی مسلمانوں سے بہت کچھ چھین چکی ہے اور جو کچھ باقی بچا ہے وہ بھی چھین لیا جائے گا گھٹ گھٹ کر زندہ رہنے کا حق اور محدود دینی کاموں کی اجازت مکہ کے مشرق بھی مسلمانوں کو دینے کے لیے تیار تھے اور ہر ظالم قوم جو ہم پر حکومت کرنا چاہے گی اتنا حق ضرور دے گی لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ کافی نہیں ہے محض زندہ رہنا وقتی امن پانا اور دین کی محدود خدمت کرنا ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان کے عوض مشرقوں کے اقتدار ان کی حکومت اور حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے کاش غلامی پر فخر کرنے والے اور اپنے محدود اور ظاہری امن پر ڈنکے بجانے والے مسلمان اس پر غور فرمائیں اور اپنی آئندہ نسل کو مشرقوں کی غلامی کا تحفہ دینے کی بجائے ان کے لیے آزادی کے راستے ڈھونڈیں کالم کے آغاز میں جس مشرق فوجی افسر کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ ایک بار رات کے وقت میرے سیل میں آیا گالم گلوج تشدد اور دھمکیوں کے بعد اس نے اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر مجھے دکھایا اور کہا کہ یہ پڑھ کر سناؤ میں نے پڑھنا شروع کیا وہ اردو رسم الخط میں ہندی اور اردو الفاظ میں ایک تحریر تھی جس میں مجاہدین کے خلاف اور انڈین فوج کے حق میں کافی باتیں لکھی ہوئی تھی اس تحریر میں میری طرف سے اس بات کا اقرار درج تھا کہ میں ہندوستان میں دہشت گردی کے لیے آیا تھا پھر میں نے یہاں کے کئی مدارس کا دورہ کیا اور وہاں جہاد کے موضوع پر تقریریں کی پھر میں کشمیر آیا تو میں نے مجاہدین کو عوام پر ظلم کرتے ہوئے جبکہ انڈین فوج کو کشمیری عوام کے حق میں کام کرتے ہوئے دیکھا اور مجھے یہ دیکھ کر مجاہدین سے نفرت ہو گئی کہ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو وہاں سے نکال کر ان کے مکانات جلا دیے ہیں وغیرہ وغیرہ میں نے اس فوجی افسر کے مکوں لاتوں اور گالیوں کے درمیان اٹک اٹک کر یہ جھوٹی عبارت پڑھی اس وقت تک مجھے ہت جنتا اور بھاشن جیسے ہندی الفاظ نہیں آتے تھے جب میں اس عبارت کو پڑھ چکا تو اس نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا یہ سب ٹھیک ہے یا غلط غلط میں نے کہا اس میں اکثر باتیں غلط ہیں یہ سن کر وہ بہت غصے ہوا اور اس نے مجھے دیوار کے ساتھ گرا کر اپنا بوٹ میری داڑھی اور چہرے پر رکھ دیا وہ بوٹ سے میرے چہرے اور داڑھی کو روند رہا تھا اور مجھ سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عبارت درست ہے یا غلط تم نے کل کیمرے کے سامنے ہر حال میں اسے پڑھنا ہے پھر وہ مجھے سوچنے کی مہلت دے کر چلا گیا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ رات میری زندگی کی مشکل ترین رات تھی میں سجدے میں گر پڑا تھا اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے موت مانگ رہا تھا میں نے اپنی دعا میں رب تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ موت کی دعا مانگنا درست نہیں ہے لیکن میں اس وقت حالت اضطرار میں ہوں اور مجھ سے زبردستی جہاد اور مجاہدین کے خلاف بیان لیا جا رہا ہے حالانکہ میری زندگی کا ایک خاطر خواہ حصہ جہاد اور مجاہدین کے حق میں بیانات کرتے ہوئے گزرا ہے میں سجدے میں اللہ تعالیٰ کے حضور رو رہا تھا اور دعا کے دوران مجھے بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید میری موت کا وقت آ چکا ہے عجیب بات یہ ہے کہ موت سے انسان کو طبعی گھبراہٹ ہوتی ہے لیکن اس رات مجھے یہ سوچ کر کہ موت آ رہی ہے سکون مل رہا تھا اور میں احساس سے لذت سے آنکھیں بند کر لیتا تھا وہ تکلیف رات گزر گئی صبح کیمرے لائے گئے لائٹیں لگائی گئیں اور مجھ سے یہ بیان پڑھوانے کی ہر کوشش کی گئی ایک انسان کب تک تشدد سہ سکتا ہے گوشت سن ہو جاتا ہے اور ہڈیاں جواب دے دیتی ہیں پھر بے بسی غلامی اور مسلسل تشدد حکارت گالیاں انسان کے حوصلے توڑ دیتے ہیں یہ سب کچھ وہی انسان جانتا ہے جس نے یہ سارے مناظر خود دیکھے ہوں لیکن ان دردناک اور مایوس کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کمزور و ناتواں کی نصرت فرمائی اور عبارت میں لکھے ہوئے ہندی الفاظ اس خوفناک سازش کو توڑنے کا ظاہری ذریعہ بن گئے تھوڑا سا سوچئے اگر خدا خواستہ ٹیلی ویژن اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ بیان میری طرف سے آ جاتا تو کس قدر نقصان ہوتا بہت سارے مسلمان یہ کہتے کہ میں خدا خواستہ مشرقوں کے ہاتھوں بک گیا ہوں جی ہاں وہ ظالم لوگ جو جیل میں جہاد کے موضوع پر میری طرف سے لکھی گئی کتابوں پر شک کی انگلی اٹھاتے ہیں حالانکہ ان کتابوں اور مضامین نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے جہاد اور مجاہدین کو فائدہ پہنچایا ہے اور انڈیا کے بے شمار دشمن پیدا کیے ہیں یہ کتابیں اور مضامین جب بہت سارے لوگوں کی نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں تو اگر مذکورہ بالا بیان آ جاتا تو معلوم نہیں وہ میری کیا درگت بناتے اسی طرح بعض لوگ اس بیان کو آڑ بنا کر جہاد کشمیر کے شرعی ہونے پر انگلی اٹھاتے اور کہتے کہ اب تو فلاں مولانا کا فتویٰ آ گیا ہے کہ مجاہدین کشمیر میں عوام کے خلاف کام کر رہے ہیں جبکہ انڈین فوج مسلمانوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے گالیوں ڈنڈوں اور بے پناہ تشدد کے دوران لیا جانے والا یہ بیان شرعی فتویٰ سمجھا جاتا وہ لوگ جنہوں نے جہاد نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اسے بطور حجت استعمال فرماتے حالانکہ میں تو قیدی تھا جبکہ انڈیا کے ظالم حکمرانوں نے وہاں کے مقامی مسلمانوں پر ایسی دہشت قائم کر رکھی ہے کہ وہ بیچارے جہاد کا نام نہیں لے سکتے طالبان کی حمایت نہیں کر سکتے جہادی لٹریچر کا مطالعہ نہیں کر سکتے اور مسلمانوں کی بہت ساری تحریکوں کی حمایت نہیں کر سکتے انڈیا میں ہندوؤں کی دہشت گردی کا یہ عالم ہے کہ بات بات پر مسلمانوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور جو بھی تھوڑی بہت ضرورت کا مظاہرہ کرے اسے گرفتار کر کے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ان حالات میں ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے ایک صورت تو یہ ہے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح روٹی ظاہری امن نام نہاد آفیت اور اذان و نماز اور تعلیم و تعلم کی اجازت کو کافی سمجھ کر ہندوؤں کی غلامی کو قبول کر لیا جائے وحید الدین خان کی طرح اس غلامی کو باعث عزت و افتخار سمجھا جائے اور مشرکوں کو کافر کہنے تک سے دستبرداری کا اعلان کر دیا جائے جہاد کے نام کو اپنی زندگیوں سے نکال کر نزاکت اور بزدلی کو سعادت سمجھا جائے اور قرآن مجید کی آیات جہاد کو پرانے زمانے کے احکام قرار دے کر اس زمانے کے مجاہدین کو گالیاں دی جائیں مشرقوں سے اپنی اسلامی کتابوں پر تحسین کے ایوارڈ لیے جائیں لفظی بحثوں کو فروغ دیا جائے اسلام کی عظمت اور سربلندی کا یہ معنی بنا لیا جائے کہ بعض مسلمانوں کو مشرقین کے ہاں تھوڑی بہت عزت اور مقام مل جائے اسلام کے عام ترین فریض جہاد کے معنی مفہوم کو بدل دیا جائے اور اپنے بچوں کو خرگوشوں کی طرح بزدل اور نازک اندام بنایا جائے اور ایک ایسا نیا اسلام متعارف کرایا جائے جو مشرقوں کی غلامی کو اپنے لیے عظیم نعمت سمجھتا ہو یہ وہ صورت ہے جو قوم کی بربادی اور تباہی پر منتج ہوگی اور اللہ تعالی معاف کرے ہندوستان کے اکثر مسلمان اسی صورت کو تیزی سے اختیار کرتے جا رہے ہیں اور انہوں نے غلامی کو اپنا مقدر سمجھ کر اپنے قلوب کو مطمئن کر لیا ہے اور اب ان میں سے آزادی کی امنگ تک ختم ہو چکی ہے حالانکہ یہ وہ خطرناک مرحلہ ہے جو انسان کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے مسلمان دنیا میں محاذ زندہ رہنے کے لیے نہیں آیا زندگی تو ایک امتحان اور آزمائش ہے اور اسے اصل نعمت سمجھ لینا اور اس کی خاطر ایمان کے سودے کرنا بہت بڑی بدقسمتی ہے اسی طرح عافیت کے مفہوم کو بھی غلط سمجھا گیا ہے اگر عافیت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے اور ہم دین کی خاطر کوئی کام نہ کریں اور کوئی تکلیف نہ اٹھائیں تو پھر یہ عافیت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن بھی نصیب نہیں ہوئی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں عافیت کی دعا سکھائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقی عافیت پائی ہے لیکن آج عافیت کا مفہوم بدل گیا ہے اور بزدلانہ مفاد پرست زندگی کا نام عافیت رکھ دیا گیا ہے حالانکہ اس طرح کی گندی عافیت سے مسلمانوں کو پناہ مانگنی چاہیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے دوسری صورت یہ ہے کہ وہ زندگی موت روزی اور امن کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کریں اور اس بات کی فکر کریں کہ وہ ایک بدترین غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور اس غلامی نے ان کے دین و ایمان کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پورے دین پر عمل نہیں کر پا رہے اور ان کی آئندہ نسل کا ایمان اور مستقبل شدید خطرے میں ہے اس بنیادی فکر کے پیدا ہونے کے بعد آزادی کے راستے انشاءاللہ اللہ خود بخود نکلتے چلے جائیں گے کیونکہ آزادی کے راستے اقلیدس کے اعداد و شمار کی طرح نہیں ہوتے بلکہ یہ راستے ہمیشہ فرعون کے خوفناک لشکروں اور سمندر کی بفری ہوئی تغیانی کے درمیان سے نکلتے ہیں قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان فرمایا ہے کاش وہ لوگ جو ظاہری اسباب کے تحت آزادی کو ناممکن بتاتے رہتے ہیں اس قصے پر غور فرمائیں تو انہیں فرعون ڈوبتا ہوا اور قوم آزاد ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس آزادی کی خاطر اگر کچھ لوگوں کو جان دینی پڑی تو کیا حرج ہے جان ہی جائے گی جس نے بلاخر جانا ہی ہے اور جانا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے مگر آزادی کی اس تحریک کی خاطر بہت سارے بنیادی اقدامات کرنے ہوں گے اور بہت ساری احتیاطوں کو مد نظر رکھنا ہوگا آج الحمدللہ کشمیر کے مسلمانوں نے انڈیا سے آزادی کی تحریک شروع کر دی ہے اور یہ تحریک اس قابل ہے کہ اس سے آزادی کا راستہ معلوم کیا جائے اور اس تحریک کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور انڈیا کے طاقتور سامراج سے ٹکراتے ہوئے شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے